انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھیں تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کیا اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومم ورا حجاب تک اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو بانوے